عیسیٰ بن عبداللہ انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ منگوایا پھر فرمایا اس کا منہ الٹاؤ پھر آپ نے اس کے منہ سے منہ لگا کر پانی پیا ابو دافود حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکیس